عرض ناشر اس کتابچے میں دو مضامین پیش خدمت ہیں پہلا مضمون مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہم زندگی کیسے گزارے ہیں جو کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی ممالک میں کی اس میں قصے بھی ہیں اور اس فانی زندگی میں آخرت بنانے کے لیے مشورے بھی ایک اقتباس حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمارے آپ کے مورس اور پیغمبر ہیں اور سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر کے دادا بھی انہوں نے یہ سبق دیا کہ جو بے مروت جو جو آنکھیں پھیرنے والا ہو اس سے دل نہیں لگانا چاہیے جوانی بھی ایسی دولت ہے اور طاقت زندگی یہ سب منہ چھپانے والی ساتھ چھوڑ دینے والی بچھڑ جانے والے اور بے وفا اور بے مروت طوطا چشم ان سے دل لگائے تو اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں اگر کسی نے یہ سمجھا کہ جوانی میں جوانی کے کام کرنے چاہیے اور کچھ لحاظ نہ کرنا چاہیے تو جب بڑھاپا آئے گا اور یہ رنگ روپ یہ شکل و صورت باقی نہیں رہے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم نے اس بے وفا جوانی کی وجہ سے اس رحمان و رحیم خدا کی نافرمانی کی خدا کی رحمت کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ ہمیشہ کام آتی ہے وہ اندھیرے میں اجالے میں امیری میں غریبی میں جوانی اور بڑھاپے میں وطن کو پردیس میں وطن اور پردیس میں ہر جگہ اور ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے اللہ معکم دوسرا مضمون ماں کی تربیت کی اہمیت جس میں حضرت اپنی تربیت بیان کرتے ہیں ایک اقتباس اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزار کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اب بھی دل آزاری اور توہین و تحقیر کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں اور حت الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر کبھی نادانستہ یا بلا ارادہ ایسا قصور ہو جاتا ہے تو جلد سے جلد اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں دوسری چیز جو مجھے خاص طور پر یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ مجھے اپنے خاندان کے بعض بزرگوں اور جلیل القدر ہستیوں کے نام اور کام سے واقف کرتی رہتی ہیں ان کے نام بڑی عظمت سے لے لیتی ہیں اور ان کے حالات سناتی ہیں یہ شخصیتیں عموماً ہمارے خاندان کی وہ دینی شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو دنیاوی جاہو جلال اور کوئی خاص دولت و ثروت حاصل نہ تھی مگر علمی اور دینی حیثیت سے ان کا کام اور نام بہت روشن تھا وہ اس پر زور دیتی کہ عزت اور باقی رہنے والی دولت یہی دین و علم کی دولت ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا دماغ اس وقت سے علم دین کی عظمت سے متاثر ہے اور وہ اتنی جلدی دنیاوی جاہ و جلال اور مال و منال کا اثر قبول نہیں کرتا جتنا اس زمانے میں ہونا قدرتی بات ہے میرے دل پر ابھی تک بزرگوں کے نام نقش ہیں اور ان کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے جن کا والدہ صاحبہ کثرت سے نام نام لیتی ہیں والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ کے تربیتی خطوط سے ایک اقتباس اس مرتبہ تو ہر کوئی اس مرتبے کو تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے یہ عام ہے کون ایسا ہے جو محروم ہے وہ چیز حاصل کرنا چاہیے جو اس وقت گراں ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اور سننے کو کان مشتاق ہیں آرزو میں دل مٹ رہا ہے مگر وہ خوبیاں نظر نہیں آتی افسوس ہم ایسے وقت میں ہوئے علی تم کسی کے کہنے میں نہ آؤ اگر خدا کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سبھوں پر نظر کرو جنہوں نے علم دین حاصل کرنے میں عمر گزار دی ان کے مرتبے کیا تھے شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبد العزیز صاحب شاہ عبد القادر صاحب مولوی ابراہیم صاحب اور تمہارے بزرگوں میں خواجہ احمد صاحب اور مولوی محمد امین صاحب مرحوم جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی کس شان و شوکت کے ساتھ دنیا برتی اور کیسی خوبیوں کے ساتھ رحلت فرمائی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ کی دعائیں دعا جلد میری یہ ہو مستجاب دعا جلد میری یہ ہو مستجاب علی ہو تیرے فضل سے کامیاب وہ ہو کامیابی جو ہو با سند وہ ہو کامیابی جو ہو با سند ہو ایسی سند کے جو ہو مستند نہ ہو فکر کوئی نہ رنجو تائب نہ ہو فکر کوئی نہ رنجو تائب تمنا میری برائیں یہ سب خطاؤں پہ ان کے نہ تک نہ کر تو نظر خطاؤں پہ ان کے نہ کر تو نظر یہ بندے ہیں تیرے تو ہی رحم کر اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے ہماری التجا ہے کہ مالک مالک الملک الملک سے سے ہماری التجا ہے کہ اس کتابچے میں جو خواتین و حضرات نے نصرت فرمائی ان سب کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرما کر قبول فرمائے طالب دعا انجینئر محمد عثمان حیدرآبادی ناظم H. M. Hussein Trust.